دوسروں کے لیے استغفار پر مستجاب دعوات حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ستائیس یا پچیس مرتبہ استغفار کرے تو اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے زمین والوں کو رزق ملتا ہے عن الدرداء رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم وعشرين وعشرين مرة مرة أو خمسا كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض دوسروں کے لیے استغفار پر بے شمار نیکیاں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے عن عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه